خشک سالی ایک سال مصر میں بارش نہ ہوئی اور ملک میں قحط پڑ گیا لوگوں نے بہت گروا زاری کی لیکن آسمان سے ایک بوند نہ ٹپ کی ایک شخص حضرت زنون مصری کی خدمت میں آیا اور ان سے درخواست کی کہ بارش کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعا رد نہیں کرتا حضرت زنون نے یہ بات سنی تو اپنا بوریا بستر باندھ کر مدینہ کی طرف چلے گئے ان کے جانے کے بعد اس زور سے مینا برسا کہ جل تھل ایک ہو گئے پندرہ بیس دن بعد جب حضرت زنون کو مدین میں خبر ملی کہ سیاہ دل بادل کو آخر مصر کے لوگوں پر رحم آ گیا اور وہ ان کی مصیبت پر رو دیا یہ خبر پا کر وہ واپس مصر تشریف لے آئے ایک مرد خدا نے ان سے پوچھا کہ آپ کے مصر سے چلے جانے میں کیا مصلحت تھی انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ بعض دفعہ اچھوں کا رزق بروں کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے میں نے اس سالی کے اسباب پر غور کیا اور اپنے سے زیادہ گنہگار اس ملک میں کسی کو نہ دیکھا چنانچہ میں یہاں سے بھاگ گیا تاکہ میری وجہ سے لوگوں پر خیر کا دروازہ بند نہ ہو جائے فصاحت و بلاغت صحبان وائل یعنی عرب کا ایک مشہور شاعر کو فصاحت و بلاغت میں اس لیے بے نظیر مانا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی جماعت کے سامنے سال بھر تقریر کرتا تو جو مضمون ایک دفعہ بیان کر دیتا اس کو مقرر نہ کہتا تھا اور دوبارہ کہنے کی ضرورت بھی ہوتی تو طرز بیاں اور اسلوب بیان بدل کر دوسرے لفظوں میں ادا کرتا یاد رکھو خوش بیان مقرروں اور جادو نگار شاعروں کا یہی کمال ہے بلندی ایک نیک سیرت نوجوان تحصیل علم کے لیے روم میں وارد ہوا لوگ اس کے علا اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے اور اسے ایک مسجد میں عزم و احترام کے ساتھ ٹھہرایا ایک دن امام مسجد نے اس سے کہا کہ مسجد سے خاک اور گرد چاڑ دو امام کی بات سن کر نوجوان مسجد سے باہر چلا گیا اور پھر واپس نہ آیا امام مسجد اور دوسرے خدام مسجد نے سمجھا کہ نوجوان مسجد کی خدمت سے پہلو تہی کرتا ہے اس لیے غائب ہو گیا ہے دوسرے دن مسجد کے ایک خادم نے اسے راستے میں پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے بہت بری حرکت کی ہے اے متکبر نوجوان تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ خدمت کی بدولت ہی کسی مرتبے پر پہنچتے ہیں نوجوان اس کی باتیں سن کر رو دیا اور کہنے لگا کہ اے میرے قابل احترام دوست حقیقت یہ ہے کہ میں نے مسجد میں مطلق خاک اور گرد نہیں دیکھی اس لیے میں نے یہی سمجھا کہ میں اس پاک جگہ میں خاک آلود ہوں سو میں مسجد سے باہر آ گیا تاکہ اللہ کا گھر خسو خاشاک سے پاک ہو جائے بہشت ایک دولت مند کا لڑکا باپ کی قبر پر بیٹھا کسی غریب کے بیٹے سے کہہ رہا تھا دیکھو تو میرے باپ کی قبر کا تعویذ کیسا پختہ بنا ہے اور اس پر نام اور تاریخ کا کتبہ ایسا رنگین لگا ہے پھر سنگ مرمر کا فرش بھی ایسا نفیس ہے کہ دیکھ کر جی خوش ہو جائے تمہارے باپ کی قبر کی طرح نہیں کہ دو مٹھی مٹی اکٹھی کر دی ہے اور اس پر دو اینٹیں ڈال دی غریب کے بیٹے نے کہا میاں تم نے تو سچ کہا مگر اتنا نہ سوچا جب تک تمہارا باپ ان باری پتھروں کے نیچے سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مرتا رہے گا میرا باپ آسانی سے بھیشت میں پہنچ جائے گا دوست کے ایپ ایک دفعہ ایک پرہیزگار آدمی نے ایک لڑکے سے مذاق کیا اس کے دوسرے ساتھیوں کو یہ بات اچھی نہ لگی اور وہ اس کی پیٹ پیچھے اس کی ایپ جوئی کرنے لگے ہوتے ہوتے بات ایک صاحب نظر تک پہنچی اس نے کہا پریشان حال دوست کا پردہ چاک نہ کر یہ نہیں ہے کہ مذاق تو حرام ہے اور غیبت حلال ہے محمود و ایاس کسی نے سلطان محمود کے وزیر حسن میں سے پوچھا شکل و صورت اور لیاقت و دنائی میں تو سلطان کا ہر ایک غلام بڑھ چڑھ کر ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اسے ایاس سے جو محبت ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں حالانکہ نہ تو وہ کچھ اتنا حسین ہے نہ عالم و فاضل حسن نے کہا خوب یاد رکھو جو شخص دل میں سماتا ہے وہی آنکھوں کو بھی بھاتا ہے اہل خرد ایک بدمست شرابی نے ایک حق پرست عقل مند کا گریبان پکڑ لیا اور تمانچے مارے اس نے ایک آدمی نے خاموشی سے مار کھائی اور اف تک نہ کی کسی نے اس سے کہا کہ تو نے ہاتھ میں چوڑیاں تو نہیں پہن رکھی تھی ایسے بدتمیز کا منہ کیوں نہیں توڑا اس نے ایک سیرت انسان نے جواب دیا کہ بھائی وہ تو رند تھا لیکن میں تو ہوشیار تھا ایک ہوشیار سے یہ توقع کیوں کہ وہ ایک رند سے دست و گریباں ہو جائے کمزور دل ایک دفعہ میں بلخ سے چند شامیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا ان دنوں قزاق اکثر قافلوں کو لوٹ لیتے تھے اور ہمیں بھی راستے میں ہر لہذا قزاقوں کے حملے کا ڈر تھا ہماری رہبری اور نگہبانی ایک قبیل جسہ نوجوان کر رہا تھا وہ سرتاپا ہتھیار سجائے اوپچی بنا ہوا تھا جوانی کے زور میں جو دیوار سامنے آتی اسے گرا دیتا اور بڑے بڑے تناور درختوں کو اپنی قوت بازو سے اکھاڑ دیتا اس نوجوان کا تنوتوش فی واقع بہت بھاری تھا اور اس کے شہزوری میں کوئی کلام نہ تھا لیکن اس نے اپنے گھر کے اندر ناز و نعمت سے پرورش پائی تھی اور زمانے کی سختی نرمی نہیں دیکھی تھی اس سے پہلے اس نے کبھی سفر بھی نہیں کیا تھا نہ اس کی آنکھوں نے کبھی شہ سواروں کی تلواروں کی چمک دیکھی تھی اور نہ اس کے کان دلاوروں کے نعروں اور جنگی نقاروں کی آواز سے اشنا ہوئے تھے اس نئے سفر میں یکا یک ایک چٹان کے پیچھے سے دو قزاق نمودار ہوئے ایک کے ہاتھ میں لکڑی اور دوسرے کے ہاتھ میں موگری تھی انہوں نے ہم سے لڑنے کا قصد کیا تو میں نے اس نوجوان سے کہا دیکھتا کیا ہے آگے بڑھ کر ان کا کچومر نکال دے لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ نوجوان کے ہاتھ سے کمان گر پڑی اور اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا ناچار ہم نے اپنا مال و اسباب اور ہتھیار قزاقوں کے حوالے کیے اور اپنی جان بچائی غیبت ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈاکہ ڈالنا غیبت کرنے کی نسبت کم درجے کا گناہ ہے میں نے ان کی بات سن کر سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں لیکن جب انہیں اپنے قول میں سنجیدہ پایا تو پوچھا اے صاحب یہ آپ کیا فرما رہے ہیں بھلا ڈاکہ زنی غیبت سے کیسے اچھی ہوگی انہوں نے کہا بھائی تم جانتے ہو کہ ڈاکو بہادری سے آگے آتے ہیں اور للکار کر حملہ کرتے ہیں ان کی روزی گو حرام صحیح لیکن اس کے حصول میں ان کے تہور اور زور بازو کا دخل ہوتا ہے اس کے برعکس پیٹ پیچھے برائی کرنے والا بزدل ہوتا ہے اور اپنا نام عمل تو سیاح کر لیتا ہے لیکن اسے حاصل کچھ نہیں ہوتا اعتدال پسندی ایک حکیم اپنے بیٹے کو کم کھانے کی ہدایت کر رہا تھا کہ بیٹا خوب یاد رکھو ساری بیماریاں کھانے ہی سے پیدا ہوتی ہیں بیٹے نے کہا ابا جان یہ تو صحیح ہے لیکن بھوک سے بھی تو آدمی مر جاتا ہے اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ کاتے پیتے مر جانا بھوکے پیاسے جینے سے ہزار درجہ بہتر ہے باپ نے کہا بیٹا اعتدال سے کام لینا چاہیے کھاؤ پیو مگر لٹاؤ اڑاؤ نہیں بیمار مسافر ایک دفعہ حضرت معروف کرخی کے ہاں ایک مہمان آیا یہ شخص نہایت ضعیف العمر تھا اور طرح طرح کے عوارض میں مبتلا تھا اس پر مستضاد یہ کہ نہایت درشت مزاج اور چڑچڑا تھا رات بھر کراہتا رہتا تھا اور لوگوں کو ستاتا رہتا تھا اس کی بدمزاجی اور آوزاری سے تنگ آ کر مخلوقی خدا نے اس سے راہ گریز اختیار کر لی تھی ہاں اگر کوئی شخص چین بجبین ہوئے بغیر دن رات اس کی خدمت میں کمر بستا تھا تو وہ معروف کرخی تھے وہ بوڑھے مہمان کے آرام کی خاطر ساری ساری رات جاگتے رہتے اس طرح ان کو کئی راتیں مسلسل جاگتے ہوئے گزر گئیں ایک رات تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھ لگ گئی بوڑھے نے فوراً انہیں کوسنا شروع کر دیا اور متکبر فریبی مکار دین فروش غرض جو منہ میں آیا کہہ ڈالا حضرت معروف کرخی نے نہایت تحمل سے ان کی باتیں سنی اور کوئی جواب نہ دیا لیکن ان کی اہلیہ کو اس مہمان کی بکواس پسند نہ آئی اور انہوں نے معروف سے کہا کہ یہ بوڑھا سخت کمینہ اور احسان فراموش ہے بھلائی اور رحم اپنی جگہ لیکن بروں کے ساتھ نیکی کرنا برا ہے اس کمینے کو یہاں سے دفع کیجیے بیوی کی باتیں سن کر حضرت معروف کرخی ہنس پڑے اور بیوی بی کو صبر کی تلقین کی اپنا بھید ایک بادشاہ نے اپنے غلاموں سے ایک راز کی بات کہی اور انہیں منع کیا کہ اس بات کو کسی دوسرے پر ظاہر نہ کریں ایک سال تک تو خیریت رہی پھر ان غلاموں میں سے ایک نے اپنے دوست سے یہ بھی ظاہر کیا اور اسے تاکید کی کہ یہ کسی دوسرے کو نہ بتانا اس کے دوست نے بھی اسی طرح کسی دوسرے کو یہ راز بتا دی شدہ شدہ یہ بات ہر طرف پھیل گئی بادشاہ کو علم ہوا تو اس نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ ان غلاموں کے سر قلم کر دو ان میں سے ایک نے امان چاہی اور عرض کی کہ اے بادشاہ اپنے غلاموں کو قتل نہ کرو کہ اس خطا کی ابتدا تجھی نے کی ہے تو نے شروع ہی میں چشمے کا منہ کیوں بند نہ کیا جب وہ سیلاب بن گیا تو اس کے آگے بند باندھنے کا کیا فائدہ تو نے جب تک بات منہ سے نہیں نکالی تیرا اس پر قابو ہے جب منہ سے نکال دی تو وہ تیرے اوپر قابو پا لے گی جمشید کا کتبہ کہتے ہیں کہ جمشید یعنی ایران کے مشہور بادشاہ مرنے سے پہلے ایک چشمے پر پتھر کا ایک کتبہ نصب کرایا جس پر یہ الفاظ گندہ کرائے اس چشمے پر مجھ جیسے بہتوں نے دم لیا لیکن وہ پلک جپکنے میں رخصت ہو گئے میں نے دنیا بہادری اور زور سے حاصل کی لیکن اس کو اپنے ساتھ قبر میں نہ لے جا سکا جب کسی دشمن پر تجھے قابو حاصل ہو جائے تو اس کو نہ ستا اس کی شکستی اس کے لیے کافی ہے پریشان حال دشمن کا زندہ رہنا اس سے بہتر ہے کہ تیری گردن پر اس کا خون ہو طوطا اور کوا کسی شخص نے ایک طوطے کو کوے کے ساتھ پنجرے میں بند کر دیا طوطا گھبرا گیا وہ نفرت سے بار بار کہتا الہی یہ کیسی کالی کلوٹی بھدی شکل بھونڈی صورت اور سرپ نفرت مورت ہے یہ تو طوطے کا حال تھا مگر عجیب بات ہے کہ کوا بھی طوطے کی ہم نشینی سے سخت تنگ آیا ہوا تھا لاہول پڑتا اور زمانے کی گردش پر حسرت و افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہتا رہا خدایا مجھ سے ایسا کیا گناہ ہوا جس کے بدلے ایسے نابکار بے وقوف اور بےہدہ ناجنس کی صحبت میں قید کر دیا گیا ہوں میرے مناسب حال تو یہ تھا کہ کسی چمن کی دیوار یا محل کی منڈیر پر اپنے ہم جنسوں کے ساتھ سیر کرتا پھرتا یہ حکایت اس لیے بیان کی گئی کہ جس قدر دانہ کو نادان سے نفرت ہے اسی قدر نادان کو دانوں سے وحشت ہوا کرتی ہے برائی کا علاج برائی نہیں ہے شیخ سادی فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ نظامیہ میں تحصیل علم کرتا تھا میرا وظیفہ مقرر تھا اور لکھن پڑھنا ہی میرا اوڑھنا بھی چھونا تھا میرا ایک ساتھی مجھ سے بہت جلتا تھا ایک دفعہ میں نے اپنے استاد کے پاس اس کی شکایت کی اور کہا کہ اے استاد محترم جب میں کسی حدیث کی تشریح اور اس کے نکات و رموز بیان کرتا ہوں تو میرا یہ خبیص دوست ہماری حسد کے انگاروں میں لوٹنے لگتا ہے اس پیشپائے عالم مقام استاد نے بگڑ کر فرمایا دوست کا حسد کرنا تو تجھے پسند نہ آیا نہ معلوم تجھے کس نے بتایا کہ غیبت اچھی چیز ہے اگر اس نے کمی نہ پن کی وجہ سے دوزخ کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے تو اسی قسم کے دوسرے راستے پر تو بھی دوزخ پہنچے گا خدا کا شکر چوکیدار نے ایک چور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے قید خانے میں ڈال دیا وہ ساری رات بڑے کرب میں مبتلا رہا اسی حالت میں اس کے کان میں کسی شخص کے رونے کی آواز آئی جو اپنی تنگ دستی پر خدا سے شکوہ کر رہا تھا چور نے پکار کر کہا اے بھائی جا خدا کا شکر کر ہاتھ تنگ ہیں تو کیا ہوا میری طرف بندے ہوئے تو نہیں حاتم تائی کسی نے حاتم تائی سے پوچھا کیا دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی شخص دل کا دھنی ہوگا اس نے کہا ہاں ایک دن میرے ہاں چالیس اونٹ ذبح کیے گئے تھے اور ہر واقف و نواقف کے لیے اجازت تھی کہ آئے اور کھائے اسی دن مجھے کسی ضرورت سے جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے ایک بوڑھے کو پیٹھ پر لکڑیوں کا گھٹا اٹھائے ہوئے دیکھ کر کہا بڑے میاں تم نے تائی کی دعوت میں کیوں نہیں جانا آج اس کے دسترخوان پر ایک مخلوق جمع ہے اس نے کہا جو خود کما سکتا ہو وہ حاتم کا مختاج کیوں ہو انصاف یہ ہے کہ ہمت میں وہ بوڑھا مجھ سے بہت بڑا ہوا تھا ہمت نہ ہارو ایک آدمی چلتے چلتے بہت تھک گیا اور راستے میں بیٹھ کر رونے لگا کہ مجھ سے بڑھ کر کون مسکین ہوگا جسے سواری کی توفیق بھی نہیں ایک دانہ نے سن کر کہا اے بدتمیز کیوں نہ شکری کرتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ خدا نے تجھے سواری کی توفیق نہیں دی لیکن اس نے تجھے گدہ بھی نہیں بنایا کہ لوگ تجھ پر بیٹھ کر سوار ہوں اور بوجھ لا دیں پہلوان کی سرگزشت ایک پہلوان کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ گردش زمانہ سے سخت پریشان ہو گیا تھا خرچ زیادہ اور آمدنی کم تھی مفلسی اور قلاشی کے ہاتھوں آجز ہو کر باپ کے پاس گیا اور شکایت زمانہ کرتے ہوئے اس سے سفر پر جانے کی اجازت چاہی تاکہ اپنی قوت بازو سے کام لے کر گوہر مقصود حاصل کر سکے یعنی اپنی تنگ دستی کو اسودہ حال میں بدل سکے باپ نے کہا اے بیٹے یہ فضول خیال دل سے نکال دے اور سلامتی کے لیے قنات کر کے گھر میں بیٹھ جا کیونکہ دناؤں کا قول ہے کہ دولت کوشش سے نہیں ملتی بیٹے نے کہا ابا جان سفر کے بہت سے فائدے ہیں جیسے تفریح مختلف ملکوں کی سیر عجیب و غریب چیزوں کا دیکھنا اور سننا مرتبہ اور ادب کا حاصل کرنا منافع کمانا اور دولت میں اضافہ کرنے کے ذرائع میسر آنا دوستوں کی ملاقات قسم قسم کے لوگوں سے وقفیت اور زمانے کا نشیب و فریز کا تجربہ وغیرہ باپ نے کہا کہ جان پدر سفر کے فوائد جیسا کہ تو نے بیان کیے بے شمار ہیں لیکن یہ صرف پانچ قسم کے لوگوں ہی کو یقینی طور پر مل سکتے ہیں اول و سوداگر جن کو خدا نے دولت حشمت غلام کنیزیں اور مستعد خدام دے رکھے ہوں ہر روز ایک نئے شہر میں جاتا ہے اور رات ایک نئی جگہ مقیم ہوتا ہے اور ہر وقت دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے دوسرا وہ عالم جو اپنے کلام شرییں قوت فصاحت اور مایا بلاغت کے ساتھ جہاں کہی جاتا ہے لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور تعظیم کرتے ہیں تیسرا وہ خوبرو کہ صاحب دل لوگ اس سے ملنے کی خواہش کریں بزرگوں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا حسن جمال بہت سے مال سے بہتر ہے اور کہتے ہیں کہ خوبصورت چہرہ زخمی دلوں کا مرہم ہے اور بند دروازوں کی کنجی ہے بلا شبہ اس کی صحبت کو لوگ سب جگہ غنیمت سمجھتے ہیں چوتھا وہ خوش آباز کہ اپنے دودی گلے سے بہتے پانی کو روک دیتا ہے اور پرندوں کو اڑنے سے باز رکھتا ہے اپنی اس خدا داد فضیلت سے وہ مشتاقوں کے دل شکار کرتا ہے اور بشعور لوگ اس کی صحبت میں بیٹھنے کی خواہش کرتے ہیں اور ہر طرح سے اس کی خدمت بجا لاتے ہیں پانچواں وہ صاحب ہنر جو اپنی قوت بازو سے روزی حاصل کرتا ہے اور روٹی کے ایک لقمے کے لیے اپنی عزت و ابرو کا سودا نہیں کرتا اے بیٹے یہ صفات جو میں نے بیان کی ہیں سفر میں دلجمی اور حسن گزران کا باعث بنتی ہیں جو شخص ان صفات سے محروم ہے وہ محض خوش فہمی میں مبتلا ہو کر سفر کرتا ہے اور کوئی دوسرا اس کا نام و نشان بھی نہیں سنتا بیٹے نے کہا کہ ابا جان میں دنوں کے قول کی مخالفت کیسے کروں جو کہہ گئے ہیں کہ رزق اگرچہ قسمت میں لکھا ہوتا ہے لیکن اس کے حاصل کرنے کے لیے تگ و دو ضروری ہے اور مصیبت بھی اگرچہ قسمت میں لکھی ہوتی ہے لیکن اس کو جان بوجھ کر دعوت دینے سے پرہیز کرنا واجب ہے میری کیفیت یہ ہے کہ میں ساتھی پر حملہ کر سکتا ہوں اور غضبناک شیر سے پنجہ آزمائی کر سکتا ہوں بس اے پدر بزرگوار بہتر یہی ہے کہ میں سفر کروں کیونکہ مفلسی کے مصائب جھیلنا میری طاقت سے باہر ہے یہ کہہ کر باپ سے دعا کی درخواست کی اور چل پڑا چلتے چلتے ایک تندو تیز دریا کے کنارے پہنچا وہاں دیکھا کہ کچھ آدمی سامان سفر باندھے ایک کشتی پر بیٹھے ہیں ملاح نے ان سے دریا عبور کرانے کی اجرت پہلے ہی لے لی تھی اس نوجوان کے پلے پیسہ تو تھا نہیں ملہ کی خوشامد کرنے لگا کہ وہ اسے بغیر عجرت لیے کشتی میں بٹھا لے ملہ نے اس کی آمد کا جواب خندہ استضاء سے دیا اور کہا کہ روپے کے بغیر زور بے فائدہ ہے دس آدمیوں کے زور کی بجائے ایک آدمی کا کرایہ نکال کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی اس کی آمد اور رونے پیٹنے پر متلک رحم نہ کھایا اور کشتی چل پڑی نوجوان کو غصہ آیا اور اس نے ملاح سے بدلہ لینے کی ٹھانی پکار کر کہا اگر میرے جسم کے کپڑے کرائے کے عوض قبول کر لے تو میں پیش کر سکتا ہوں ملاح لالچ میں آ کر کشتی کو واپس کنارے پر لے آیا نوجوان نے اس کو کشتی سے کھینچ لیا اور پیٹنا شروع کر دیا ملہ کا دوست بھی اس کی مدد کے لیے کشتی سے باہر آیا لیکن اس کا بھی وہی حال ہوا ناچار انہوں نے مصلیت اسی میں دیکھی کہ اس شیزون نوجوان سے صلح کر لیں اور اسے بلا اجرت دریا کے پار لے جائیں چنانچہ اس کے پاؤں پر گر پڑے اور منت و سماجت کر کے کشتی میں بٹھا لیا دریا میں ایک جگہ یونان کی کسی شکستہ عمارت کا ستون کھڑا تھا کشتی اس کے قریب پہنچی تم اللہ نے کہا کشتی میں ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے تم میں سے کوئی ایسا آدمی جو بہت طاقتور ہو اس ستون پر چڑھ جائے اور کشتی کی رسی کو پکڑ کر اس کو روک رکھے تاکہ اس دوران ہم اس کی مرمت کر لیں پہلوان کو اپنی طاقت پر بڑا گمنڈ تھا اس نے ازردہ دل دشمن کا خیال نہ کیا اور دنوں کے اس قول کو فراموش کر دیا کہ جس کو تو نے ایک دلی رنج پہنچایا اس کے بعد اگر تو اس کو سو آرام پہنچائے تو اس ایک رنجش سے بے خوف مت رہے کیونکہ تیر زخم سے باہر نکل جاتا ہے اور اس کا درد دل میں باقی رہ جاتا ہے چنانچہ وہ کشتی کی رسی اپنے بازو سے لپیٹ کر اس ستون پر چڑھ گیا ملا نے رسی اس کے ہاتھ سے چھڑا لی اور کشتی چلا دی پہلوان بیچارہ حیران رہ گیا دو دن سخت مصیبت اٹھائی تیسرے دن نیند نے غلبہ کیا اور اسے پانی میں گرا دیا ایک رات اور دن ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد بیزار وقت کنارے پر پہنچا زندگی کی کچھ رمک باقی تھی درختوں کے پتے اور گاس توڑ کر کھانے لگا یہاں تک کہ جسم میں کچھ قوت آئی اور وہاں سے آگے روانہ ہوا راستے میں شدید پیاس محسوس ہوئی اتفاق سے کنویں پر پہنچا جس کے گرد کچھ لوگ جمع تھے وہ لوگ ایک پیسہ دے کر تھوڑا پانی پیتے تھے نوجوان کے پاس پیسہ تو تھا نہیں اپنی بے کسی اور بے مائیگی کا اظہار کر کے پانی طلب کیا لیکن کسی نے اس پر رحم نہ کھایا اس نے تنگ آ کر پانی فروخت کرنے والوں میں سے ایک اور کوپ کیا یہ دیکھ کر بہت سے آدمی اس کو لپٹ گئے اور خوب پیٹا یہاں تک کہ زخمی ہو گیا نچار ایک قافلے کے پیچھے ہو گیا رات کو قافلہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں چوروں کا زبردست خطرہ تھا نوجوان نے دیکھا کہ قافلے کے سارے لوگ خوف سے کانپ رہے ہیں اور موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں اس نے کہا کہ فکر نہ کرو میں تنہا پچاس آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں یہ سن کر اہل قافلہ کی جان میں جان آئی اور ان کے حوصلے بڑھ گئے انہوں نے اس کو خوب کھلایا پلایا اس کے قلو اللہ پڑھتے ہوئے میدے نے بھوک اور پیاسے نجات پائی تو لمبی تان کر سو رہا ان لوگوں میں ایک جہاندیدہ بوڑھا بھی تھا اس نے کہا کہ اے میرے ساتھیو مجھے چوروں سے اتنا خطرہ نہیں جتنا تمہارے رہبر سے لگتا ہے کہتے ہیں کہ ایک غریب کے پاس تھوڑے سے درہم جمع ہو گئے تھے اسے چوروں کے ڈر سے گھر میں اکیلے نیند نہ آتی تھی اپنے دوستوں میں سے ایک کو اپنے گھر بلا لیا تاکہ رات مل کر گزاریں ایک ایک اور دو گیارہ چند راتوں میں اس دوست کو اس غریب کی رقم کا پتہ چل گیا اور ایک دن وہ انہیں لے کر نو دو گیارہ ہو گیا لوگوں نے صبح اس غریب کو روڑتے پیٹتے دیکھا تو پوچھا کہ شاید تیرے درہم چور لے گئے کہنے لگا نہیں خدا کی قسم میرے رہبر یعنی دوست لے گیا تم کیا جانو کہ یہ پہلوان بھی انہی چوروں میں سے ہو جو مکرو فریب سے ہم میں آ دھمکا ہے تاکہ موقع پا کر اپنے دوسرے ساتھیوں کو خبر کر دے میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے یہی سوتا چھوڑ دیں اور ہم چلتے بنیں اہل قافلہ کو مشورہ پسند آیا اور وہ سامان باندھ کر وہاں سے چل دیے جب کافی دن چڑھ گیا تو پہلوان بیدار ہوا ارد گرد دیکھا تو ہو کا علم تھا اور قافلے کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا سر پیٹ کر رہ گیا بیچارہ ادھر ادھر بہت گوما لیکن قافلے کا پتہ نہ چلا آخر بھوک پیاس سے نڈھال ہو کر ایک جگہ گر پڑا اور موت کا انتظار کرنے لگا اس وقت اس کی زبان پر تھا مسافروں پر وہی شخص سختی کرتا ہے جس نے کبھی مسافرت غریب البطنی کا مزہ نہ چکا ہو اتفاق سے ایک شہزادہ جو شکار کھیلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا تھا ادھر آ نکلا اس نے خستہ حال پہلوان کو یہ شیر پڑھتے سنا اور اس کی پاکیزہ صورت دیکھی تو ٹھٹک کر اس کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور پریشان حالی کا سبب پوچھا نوجوان نے جو کچھ اس پر بیتی تھی کہہ سنائی شہزادے کو اس کی تباہ حالی پر رحم آ گیا اور اس نے اسے خلغت اور انعام سے نوازا پھر ایک بھروسے کا آدمی اس کے ساتھ کر دیا یہاں تک کہ وہ اپنے شہر پہنچ گیا باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کے زندہ و سلامت واپس آ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا پہلوان نے رات کو جو اس پر بیتی تھی کشتی کے حالات ملاح کا ظلم کنویں پر دیہاتیوں کی زیادتی قافلے والوں کی بے وفائی غرض سب کے سب اپنے باپ کو سنائے باپ نے کہا اے بیٹے کیا میں نے تجھے چلتے وقت نہیں کہا تھا کہ مفلسوں کے دلیری کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں اور ان کی شجاعت کا پنجہ ٹوٹا ہوتا ہے لڑکے نے کہا ابا جان یقیناً جب تک آپ تکلیف نہیں اٹھائیں گے خزانہ نہیں پائیں گے جب تک جان کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے دشمن پر فتح حاصل نہیں کریں گے جب تک دانہ نہیں بوئیں گے خرمن نہیں اٹھائیں گے آپ نے دیکھا نہیں کہ تھوڑی سی تکلیف اٹھانے کے بعد مجھے کس قدر راحت نصیب ہوئی اور ایک ڈنگ کھا کر شہد کا کس قدر ذخیرہ میں اپنے ساتھ لایا ہوں باپ نے بیٹے سے کہا کہ اس مرتبہ اسمان نے تیری مدد کی اور اقبال نے تیری رہبری کی کہ ایک دولت مند تیرے پاس آ گیا اور انعام و اکرام سے نوازا لیکن ایسا اتفاق شاز و نادر ہوتا ہے اور اتفاقی باتوں پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ فارس کے بادشاہ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں ایک نگینہ جڑا ہوا تھا ایک مرتبہ بادشاہ چند مصاحبوں کے ساتھ شراز کی عیدگاہ میں سیر کرنے گیا وہاں جا کر حکم دیا کہ انگوٹھی کو مرحوم شاہ الدین کے مقبرے کی گنبد پر قائم کیا جائے اور لوگ اس پر تیر اندازی کریں جس شخص کا تیر انگوٹھی کے حلقے سے گزر جائے گا انگوٹھی اس کو دے دی جائے گی اس وقت بادشاہ کے چار سو ماہر تیر انداز تھے ان سب نے انگوٹھی پر تیر چلائے لیکن سب کا نشانہ خطا گیا ایک چھوٹا سا بچہ ایک نباہی مکان کی چھت پر تیر اندازی کا کھیل کھیل رہا تھا اتفاق سے اس کا تیر انگوٹھی کے حلقے سے گزر گیا بادشاہ نے اس بچے کو خلقت اور انعام دیا اور اس بے بادام انگوٹی بھی اسے دے دی اس بچے نے انعام لے کر تیر و کمان جلا دیے لوگوں نے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا بولا اس لیے کہ میرا بھرم بنا رہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روشن دماغ دانہ سے تدبیر نہیں ہوتی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نادان بچہ غلطی سے نشانے پر تیر مار دیتا ہے